سے میں یہ پرسراٹ جو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ اس کو پار کر لوں گا میں نے دو آیتیں اس وقت پڑھی ہیں مختصراً دو چار باتیں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں یہ دو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں سورہ آرات میں سے یہ دونوں کے دونوں آیتوں کا تعلق حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کے واقعہ کے ساتھ ہیں آدم علیہ صلاحت وسلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقر میں اور اسی طریقے سے سورہ ہجر میں سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ صحا میں اور اور مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر میں جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کوئی قصہ گوئی کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے اس سے کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے اس سے کوئی سبق لینا ہوتا ہے اس سے کوئی نصیحت لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ صلاح وسلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر میں کیوں بیان فرمایا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا درس ملتا ہے کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے اسی کو ذکر کرنا ہے قرآن مجید میں آدم علیہ صلاح وسلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے تو آدم علیہ السلاط وسلام کے دو امتحان ہیں ایک آدم علیہ السلاط وسلام کا علمی امتحان ہے جو ملائکہ کے مقابل کروایا گیا اور ایک آدم علیہ السلاط وسلام کا عملی امتحان ہے جو ابلیس کے مقابلے کے اندر میں کروایا گیا یہاں سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات جیسا مفسرین نے تحریر فرمایا لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا آدم علیہ السلام سے بھی کہا اور ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بھی کہا فرق اتنا ہے کہ آدم علیہ السلاق و کے ساتھ نہیں متعلق ہیں اور ابلیس کے ساتھ امر متعلق ہیں آدم علیہ السلاق و سے کہا تھا کہ یہ کھانے کی بات نہیں ہے بنا تک دیش کا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے تو ان کے ساتھ نہیں متعلق ہیں اور ابلیس سے یہ کہا گیا کہ اس جزو آجما آزم علی صلاح وسلام کے سامنے سجا کروں تو ایک کو کرنے کا کہا گیا ایک کو نہ کرنے کا کہا گیا اس کے بعد یہ ہے کہ ابلیس سے جو بات کہی گئی اس نے بھی اس پر عمل نہیں کیا آدم علیہ السلام کے سامنے سجا نہیں کیا آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا وہ درخت کے قریب چلے گئے معلوم ہوا کہ حکم وجودی حکم کو توڑنا آدم علیہ السلام کو السلام سے بھی ہوا کہ منع کرنے کے باوجود وہ درخت کے قریب چلے گئے اور انگلش سے کہا گیا تھا کہ سجنا کرو اس نے سجنا نہیں کیا تو حکم کا توڑنا یہاں بھی پایا گیا وہاں بھی پایا گیا پھر کیا بات ہے کہ ایک مضبوط ہو گیا اور ایک مقبول ہو گیا حکم کے توڑنے کی بات دونوں جگہ ہے یہاں بھی حکم کا توڑنا وہاں بھی حکم کا توڑنا لیکن اس کے بعد ایک مقبول بن رہا ہے اور ایک مضبوط بن رہا ہے یہ بات یہاں سمجھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا اس سے کہ کیوں تم نے سچا نہیں کیا اس کا جواب قرآن مجید نے نقل کیا ابلیس نے کہا کہ اللہ آپ نے ہی مجھے گمراہ کیا فبما ماں آپ نے مجھے گمراہ کیا اور آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے کیوں یہ کام نہیں کیا تو کہا رب بنا ظلم نہ یہاں سے مبصرین نے ایک بات بیان فرمائی کہ بھائی اپنی غلطیوں کی نسبت بڑوں کی طرف مت کرو اپنی غلطیوں کی نسبت اپنی طرف کرو شیطان نے غلطی کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی اور آدم علیہ السلام کو السلام نے کہا کہ نہیں یہ میری غلطی ہے مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور مبصرین نے دوسرا اصول اس سے یہ نکالا کہ اپنی زندگی کے اندر میں غلطیوں کے اعتراف کرنے کی عادت بنا کہ یہ میری غلطی ہے یہ میری خطا ہے زندگی گزارنے کا ایک اصول بتلایا آدم علیہ السلام کے قصے نے دو باتیں بتائیں قصے کے اندر میں کہ غلطیوں کی نسبت اپنی طرف کرو غلطیوں کی نسبت بڑوں کی طرف نہ کرو اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں چاہے پرائیویٹ لائف کے ہوں یا پبلک لائف کے ہوں جھگڑوں کے دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے آدمی اگر اپنی غلطی کا احتراب کر لیتا ہے سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ سارے کے سارے جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھائی بڑوں کی طرف غلطیوں کی نسبت نہیں کرنا ہے قرآن مجید کے اندر میں دیکھوں کہ جب علی صلاح کو اسلام اور حضرت فضر کا واقعہ بیان کیا تو سفر دونوں ساتھ میں کر رہے ہیں مچھلی کے گم ہونے کا واقعہ پیش آیا ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ خیال کرتے کہ مچھلی زندہ ہوئی نہیں ہوئی لیکن جب حضرت عشا سے پوچھا گیا تو ان لکھو تھا میں مچھلی کو بھول گیا مسا مساج کلام کی جانب نسبت نہیں فرمائی شوہر اور بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے اور شوہر کے ہاتھ میں سے گلاس گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا اب اس واقعہ کو ڈیلنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیوی یہ کہہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے ہو گئے چار بچے کے باپ ہو گئے اتنا گلاس نہیں سنبھال سکتے ہیں گلاس آپ نے توڑ دیا بچے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن گلاس تو شوہر کے ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے بےچارا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میری غلطی ہو گئی سوری تو عورت غلطی آپ کے لیے میری ہے میں نے گلاس کو برابر نہیں دھویا تھا اس میں چکناہٹ لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ گلاس آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے غلطی آپ کی نہیں غلطی میری ہے بتاؤ کبھی جھگڑا ہونے کا سوال ہی کرنا نہیں ہوتا تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو ایک قصہ بیان کرتا ہوں پھر بات ختم کر دیتا ہوں ہمارے بزرگوں میں سے اکابرین میں سے حضرت مولانا یعقوب یاقوب صاحب مجھے رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی رحمہ اللہ انہوں نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے حضرت مولانا بار بار ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اس کتاب کا نام ہے صحبت دل کتاب کے اخیر میں مولانا منظور نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات کا بھی پورا واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب مجدی رحمۃ اللہ علیہ نائنٹین سیونٹی ٹوینٹی آف اور دودھ کا دن اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا مولانا عمران خان صاحب بھوپالی نے لکھا ہے کہ ان کو دفن جمعرات کے دن کیا گیا تھا تاخیر ہو گئی تھی مولانا عمران خان صاحب بھوپالی نے لکھا تھا کہ اس دن بھوپال میں فورٹی فائیو درجے کی گرمی تھی اتنی گرمی تھی اور لوگوں کو یہ فکر تھی کہ اتنی گرمی میں حضرت کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ففٹی تھاؤزینڈ پیپل ان کے جنازے میں تھے یہ مغان عمران خصاب صاحب کے حوالے سے مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا کی ایک زہر چلا دی اور یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ لوگ ان کو دفن کر کر کے فارغ ہوئے وہاں تک یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجدسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سے بجاؤ اپنی غلطی کو قبول کر لو غلطی تو ہو ہی جاتی ہے ہر آدمی سے ہو جاتی ہے کمال یہ کہ آدمی اپنی غلطی کو قبول کرنے والا بنے مولانا یعقوب صاحب مجدسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے بہت بڑے پیر اور بہت بڑے شیخ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پوری مولانا عبید اللہ صاحب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی مولانا یوسف کاندر جی رحمت اللہ علیہ بھوپال کے اجتماع کے موقع پر ان کی مجلس کے اندر میں طالب علم کی طرح بیٹھا کرتے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے جمعرات رات کے دن چھوٹا سا دیہات وغیرہ ہوگا وہاں وہ تشریف لے گئے رات کا قیام انہوں نے وہاں فرمایا فجر کی نماز کے بعد بیان فرمایا فجر کی نماز کے بعد جب بیان وغیرہ ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت جب آپ یہاں آ ہی چکے ہیں تو اب یہاں سے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آپ جائیں تاکہ جمعہ میں بھی آپ کا خطاب ہو جائے جمعہ میں بھی آپ کی بات ہو جائے تو مولانا یافر صاحب مجھے دے دی چونکہ بہت بڑے چیز تھے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تو ان کی زبان سے جملہ نکل گیا بھائی تمہاری یہ جگہ جو ہے وہ دیہات ہیں اور دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی میں یہاں جمعہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں یہ کہاں بیان ختم کیا چلے گئے وہاں سے ایک میاں کی صاحب تھے وہ پورے عالم نہیں تھے بچار وہ وہاں امامت کراتے تھے سال سے وہ جب جمعہ کی نماز پڑھانے آئے وہ کہیں گئے کہ جمعہ کے لیے آئے لیکن مسجد تو خالی ایک آدمی بھی آیا نہیں آج تو امام صاحب پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا جمعہ میں اتنا مجمع ہوتا ہے آج یہاں کوئی نہیں ہے تو خیر وہاں جو دو چار آدمی ہوں گے انہوں نے نماز پڑھا دی بعد میں تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بڑے پیر صاحب آئے تھے اور یہ فتوا دے گئے کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے بیس سال سے میں نے یہاں محنت کی لوگوں کا ذہن بنایا تیار کیا اور جمعہ کا ایک اچھا ماحول ہو گیا لوگ کھیتوں میں سے بارہ بجے آ جاتے حسن وغیرہ کر کے اور مسجد کے اندر میں آ جاتے تھے ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے ساری ہماری محنت ضائع ہوئی لیکن انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اب وہ جب جمع ہو گئی تو وہ امام صاحب جو تھے وہ بھوپال آئے حضرت کے پاس اتنے بڑے آدمی ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو کہا نہیں کہو بھائی کیا بات ہے تو کہا کہ آپ ہمارے دیہات میں تشریف نہ آئے تھے پچھلی جمعہ کو اور آپ نے ایک جملہ کہہ دیا میری تو بیس سال کی محنت ضائع ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آئی ایم ویری سوری یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو امام صاحب نے کہا حضرت سوری جزن ہے اتنا کہنے کی وجہ سے کام نہیں چلے گا تو کہا آپ نے کیا کہا اب تو مجھ سے بات ہو گئی نہیں اب آپ دو بار ہمارے یہاں آئیں اور آنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں اور فرمایا کہ خلوت کی غلطی کی معافی خلوت میں اور جلوت کی غلطی کی معافی جلوت میں تو مولانا فوراً تیار ہو گئے اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود کہ ٹھیک ہے مجھے وہاں کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم تھا پس منظر پیچھے کے حالات نہیں معلوم تھے اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی حضرت مولانا یعقوب صاحب مجھے دلی نے دو بارہ سفر کیا جمعرات کو پھر جمعہ کے دن فجر کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ بات یہ بات یہ بات اخیر کے اندر میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی پچھلے جمعہ کو میں نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ دیہات کے اندر میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہیں لیکن معاف کرنا میں نے بھوپال جانے کے بعد ری چیک کیا تو میں نے متن تو پڑھا تھا ہنسیاں نہیں پڑھا تھا ہاں مسن میں تو یہ بات ہے لیکن حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی دیہات میں پہلے سے جمعہ ہو رہی ہو تو وہاں پڑھ سکتے ہیں اور میں بھی آج جمعہ یہاں پڑھوں بس میرے بھائی اتنی بات ہے کہ یہ قصہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والے بن جائیں اللہ اس پر مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کوئی حرض نہیں کسی صاحب انشاءاللہ یہاں ہی اس کا فرما دیں گے اور بات کی غلطی وہاں اب یہ حضرات مدرسے کے ذمہ دار ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے ہم ان کی نصیحتوں کو سنیں گے بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں جب میں وہاں دارالفتہ میں تھا تو اس وقت یہ دورہ حدیث میں تھے دارالفتہ میں تشریف لاتے رہتے تھے اس وقت سے ہمارے ان ہے ان شاء اللہ وہ بھی بیان فرمائیں گے الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلیم اللہ محمد صلی سیدینا و مولانا محمد ومال عاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الکریم حضرت مولانا مغانہ رضا الحق صاحب اور دیگر اساتذہ کرام مشاعط نظام معذر حاضرین آج یہاں میری حاضری مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تھی حضرت نے ارشاد فرمایا تو حضرت کی توجہ سے ہی چند باتیں عرض کرتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کے بڑے مزے ہوں گے وہ بڑی عائش میں ہوگا جس کے نامۂ اعمال میں کثرت سے استعفاق صوبہ اور استفاق یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بہت ساری خیروں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے توبہ اور استعفاق یہ وہ حد فاصل ہے کہ گناہ گار انسان توبہ سے پہلے اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے اور جس وقت وہ توبہ کر لیتا ہے اسی وقت وہ اللہ کی نظر میں مقبول بندہ بنتا اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ گناہوں سے انسان کو بے حد نفرت ہونی چاہیے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے کسی کو اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ نجامت کے ساتھ توبہ کر لے تو اب اب اپنے گناہوں کو یاد نہ کریں وہ توبہ سے ختم ہو چکے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد کرے جب یہ اس کا مراقبہ کرے گا گناہوں کو سوچے گا اللہ سے بوجھ پیدا ہوگا اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچے گا اور یہ سوچے گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے محبت کو سوچے گا تو اللہ تعالیٰ سے قلبی لگاؤ پیدا ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جدید القدر پیغمبر ہیں سورہ حود میں ان کا واقعہ کئی سورتوں میں ہے ہوتا تو درمیان میں جا کے حضرت نے اپنے قوم سے یہ فرمایا کہ وسط و فرو رب سو گوی دے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو استغفار کا منع یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے مغفرت طلب کی جائے اور توبہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے جو ہٹ گیا تھا دوبارہ واپس آ جائے یو کر لے جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جائے تو استغفار کر لو توبہ کر لو اس کے آگے جو حضرت علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے نقل فرما دی ہے وہ وہ ہمارے استغفار کے بعد سوچنے کی وہ کیا ہے ان ربی رحیم ودود میرا رب جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے یہاں پر رب کا لفظ ہونا اور رب کی اضافت بھی یا متکلم کی طرف کی ہے اپنی طرف کی ہے یہ کہو میرا رب ہے اللہ کو کہو کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اب میرے توبہ کرنے کے بعد اب ان کی پکڑ نہیں بلکہ ان کی راحت ہے میرے اوپر اب ان کی ناراضگی نہیں بلکہ ان کو مجھ سے محبت ہے تو یہ ایک حد حاصل ہے توبہ کہ توبہ کرنے سے ایک سیکنڈ پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ انسان ہے یہی توبہ ایک سیکنڈ کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتی ہے اور مرحوم بنا دیتی ہے اور محبوب اللہ کی نظر میں بنا دیتی ہے توبہ بڑی قیمتی چیز ہے لیکن توبہ کی ایک بنیاد ہے وہ بنیاد جتنی مضبوطی کے ساتھ انسان میں ہوگی اتنا توبہ اس کے اندر ہوگی مضبوط توبہ کی مضبوط بنیاد ہے وہ توبہ جتنی زیادہ ہوگی انسان کے اندر وہ چیز جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی طاقتور ہوگی اس اور جتنی توبہ طاقتور ہوگی اللہ کی رحمت ہے اتنی زیادہ ہوگی اس کو وہ کیا ہے توبہ ہوتی ہے ذکر کی بنیاد اللہ کی یاد کی بنیاد جتنا اللہ تعالیٰ کو انسان جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا جتنی اللہ کی یاد اندر زیادہ راسک ہوگی گناہ ہونے پہ بے چین اتنے ہی زیادہ ہوگی اور جتنی بے چینی ہوگی اتنی ندامت ہوگی اور جتنی زوردار ندامت ہوگی اتنی ہی اللہ کباری کو دادا کی رحمت اس کے اوپر ناسک ہوگی اور توبہ جو ہے وہ اس کی زوردار ہوگی ابھی مجھ سے پہلے وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ کا حکم ابلیس سے بھی ٹوٹا اللہ کا حکم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دیا فوراً توبہ کر دیا فوراً توبہ کی ہو گئی تو اللہ کے جو متقی بنتے ہیں وہ یہ نہیں کہ گناہ ہوتا نہیں قرآن پاک میں یہ نہیں کہا متقین کے اوسان ذکر کرتے کرتے آخر میں فرمایا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله جب کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی اور گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو متقین کی وسا ہونا تو معلوم یہ ہوگا کہ کبھی نفس کے بہکانے سے شیطان کے بہکانے سے برا وقت کسی متقی پر بھی آ سکتا ہے ابتدا میں آ جائے ایسے اطلاع میں آ جائے لیکن جو اللہ کا مقرر بندہ ہوتا ہے متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے تو ذکر اللہ فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کام ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کی وجہ سے ہستہ فرو ظلم و پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں میں اب پھر ضلع بھائی اللہ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور گناہ معاف کرنے والا ہے ہم کس کے پاس جائیں سوائے اللہ تبارک ہوٹاتا سے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئی کا رب کہ میرے بندے کو علم ہو گیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ روپے پکڑ بھی کرتا ہے دیکھو اس نے مجھ سے توبہ کریں گے اس کی بنیاد ذکر کی اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سے صدر غلطی ہو گئی اور ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے حد لازم ہوتی ہے تو چار گواہ پیش نہ ہو تو حد لگ ہی نہیں سکتی چار گواہ کہاں سے آنے لیکن بے چین نبی نبیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گنا کا اعتراف کیا تو سے چیرا دوست موڑ لیا ادھر آ کے پھر اعتراف کیا دوسری طرف موڑ لیا چار مرتبہ جب اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری فرمائی کہ جب حد جاری ہو رہی تھی تو کسی نے ان کو برا بدا کہا وہاں رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کو برا نہ کہو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے کے اگر تقسیم کر لی جائے تو سب کی بخش کے لیے کر دیتے اور ایک خاتون آگے کے پاس آئی تھی اعتراف کیا چار بار اعتراف کر لیا اب ہاتھ لگنے کا موقع تھا لیکن وہ حمل سے تھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ جیل خانے میں نہیں رکھا چھوڑ دیا اگر وہ آئندہ نہ آتی تو وہ آگے شاید اس کو بلاتے بھی نہ ہمارے جاؤ جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک نہ آنا بچہ پیدا ہو گیا لیکن وہ اللہ کی یاد کا اثر اتنا تھا منافع اتنی زیادہ دامت تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا آگے تھا کہ بچے کو دور پہنچے جائے دور پہ لوگ پھر دو سال دور پہ اور واپس لے کے آئی کسی کوئی دیر میں نہیں رکھا یہ کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد صحابہ اکرام میں ادا تو جتنی اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ ہوگی اتنے ہی اطاعت کی توفیق ہوگی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ شیطان والی غلطی نہیں ہوتی بھول چوک ہو گئی تو آدم علیہ اسلام کی لائن پہ لگیں گے اور اس لائن پہ لگیں گے تو اللہ کے محبوب بندے بنیں گے میں نے کچھ واپس تھوڑا سا زیادہ لے لیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر چند وقت کرام کی باتیں آپ والے عبد پر صاحب حضرت مولانا عباس صاحب مولانا طیب صاحب مولانا حیدر صاحب سب نے قیمتی باتیں آپ کو سنائی میں اس میں سے کچھ سناتا ہوں مولانا حیدر صاحب نے فرمایا کہ اس دین کو اپنی اصلی اور صحیح شکل میں باقی رکھنے کے لیے ہمارے اکابر اور علماء کرام کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ان کی طریقے پر دین کی خدمت اور دین کا کام آگے بڑھانا چاہیے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے واپس تشریف لائے اور ان کی مریدین متعلقین ان کے شاگرد اور معتقدین سب جمع تھے حضرت نے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں مجھے دو سبق مل گئے پورے مجلس اور پورا مجمع متوجہ ہو گیا کہ ان بوڑھے پرانے عالم نے جنہوں نے لمبے عرصے تک دارالعلوم دیوبند میں خال اللہ اور قار الرسول کہا ہے لمبی مدت تک بخاری ترمیزی پڑھائی ہے جہاں جیتا جہاں گشتا ہے ہوشیار اور صاحب حراست انتہائی ذہین اور انتہائی وسیع اور کھلے مطالعہ والی شخصیت ہے انہوں نے مالٹا کی جیل میں جو دو سبق حاصل کیے دو سبق یاد کیے وہ کون سے سبق ہوں گے فرمانے لگے ایک تو یہ کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ قرآن کریم کی خدمت کرو قرآن کریم کی خدمت قرآن کریم پر ایمان لانا قرآن کریم کا سیکھنا قرآن کریم کا پڑھنا قرآن کریم کا علم حاصل کرنا قرآن کریم کا حفظ کرنا قرآن کریم پر عمل کرنا قرآن کریم کے مکاتب پر مدارس پر جامعات پر اپنا مال خرچ کرنا قرآن کریم کی خدمت کرنا یہ مسلمانوں کا مشن ہونا چاہیے اور ایک شعر لوگ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بد العمالی کا شاعر ہے بد العمالی کے بعد رسموں میں ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال پورا علم اور دنیا کے مسائل کا حل اور سب مشکلات کا حل قرآن کریم میں ہے بلاکن کپڑا سرحن ہو افہام اور لیکن لوگوں کی سمجھ اور فہم کبھی کبھی وہاں تک نہیں پہنچتا جو قرآن کریم نے بیان کیا قرآن کریم معجزاتی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے اور چلے گئے ان کے جانے کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجد دیا ہے قرآن کریم کا معجدہ جو رہتی دنیا تک اور قیامت تک باقی رہے گا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا پھر یہ نطفہ کچھ مدت کے بعد علقہ کا بن گیا علقہ کا ترجمہ عام طور پر مفسرین کرتے ہیں اور کہتے ہیں علق کے معنی جمع ہوا خون ہے اور لغت کے اعتبار سے وہ کیڑا ہے جو کیڑا خون کو کھینچتا اور چوستا ہے اس کیڑے کو اردو میں جونک کہتے ہیں اس کو علق کہتے ہیں جس آج کل جب ڈاکٹروں نے ایکس رے لیے کہ جب نطفہ بننے کے بعد خون بنتا ہے جمع ہوا اس کی شکل اس کی تصویر جوں کی ہے یہ چودہ سو سال بتایا جس زمانے میں ایکس رے لینے کا تصور بھی نہیں تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چالیس دن کے بعد چالیس دن کے بعد مضغہ بنایا مضغہ کا ترجمہ عام طور پر گوشت کا لوتڑا یا گوشت کا ٹکڑا کرتے گوشت کا لوتڑا اور ٹکڑا بن گیا لیکن ڈکشنری کی روشنی میں مضغ چبائے ہوئے لقمے کو کہتے ہیں جو نوالا لقمہ منہ میں آدمی چبائے اس کو مضوع اور مذق کہتے ہیں مذق چبانے کو کہتے ہیں تو ابھی جب چالیس دن کے بعد ڈاکٹر نے اس کے ایکس رے لیے تو وہ بالکل چبائے ہوئے نوالے اور لقمے کی طرف نہیں لے یہ قرآن کریم نے پہلے سے بتایا تو یہ گائز کر رہا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم کو تعویزات کی کتاب صرف مت سمجھو کہ یہ تعویز کی کتاب ہے دم کی کتاب ہے دم تو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے وہ لیٹنے کے وقت لیٹنے کے بعد اللہ اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے اور اپنے بدن پر اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے ہاتھوں پر شف کرتے تھے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفات میں تھے اس وقت میں دم کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھیلا دی تھی اس لیے کہ میرا ہاتھ یا میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بدل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ مبارک حضرت عائشہ کے ہاتھ انہی کی طرح نہیں ہے اور یہ قرآن کریم دم کرنے تعلیدات کی کتاب بھی ہے لیکن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے اس لیے قرآن کریم سے جتنا تعلق بڑھایا جائے اتنا انسان کے لیے بہتر ہے اور قرآن سے تعلق بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے علوم کو چھوڑ دیں اس لیے کہ دوسرے علوم قرآن کریم کے خادم ہیں دوسرے علوم قرآن کریم کے سمجھانے کا وسیلہ ہے اگر وہ نہ ہو دوسرے علم نہ ہو تو قرآن کریم کیسے سمجھیں گے عقیم الصلاط نماز قائم کرو اگر حدیث ہمارے پاس نہ ہو اور فقہا کی باتیں نہ ہو فقہا کے اقوال اور فقہا کی تفصیل نہ ہو تو ہم عقیم الصلاط کو کیسے سمجھیں گے آج اس زکات کو کیسے سمجھیں گے اور ہم روزے کی تفصیلات اور حج کی تفصیلات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو قرآن کے ساتھ حدیث اور فقہ اور علم کلام اور یہ دوسری جو ضرورت کی علوم ہے ایک تو جو علوم کو ہمارے بعد لوگوں نے ایسا برباد کیا ہے کہ اس میں سب چیزوں کو داخل کیا ہے وہ جو فضول چیزیں ہیں ان کو نکال دیا جائے تو باقی علوم قرآن کریم کے خادم ہیں حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور ختم نبوت کے مبلغ اور ختم نبوت کی والوں کی طرف سے مناظر بھی تھے اور گھنٹوں گھنٹوں تقریر فرماتے تھے مثالوں سے بہت ہی بہترین طریقے پر سمجھاتے تھے تو مولانا محمد علی جالندری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس زمانے میں کالج اور یونیورسٹیوں میں پاکستان میں پرویزیوں کا اثر زیادہ تھا پرویز بھی ان کی حدیث اور پرویز کو نماز کو مانتا ہے لیکن پرویز نے جن لوگوں کو بنایا تھا ان میں بعض نماز کو بھی نہیں مانتے تو مولانا محمد علی جالندری نے کہا جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے لوٹا لیا اور وضو کے لیے گیا وضو کر کے آیا تاکہ نماز پڑھو اس آدمی نے کہا مولانا کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھوں گا انہوں نے کہا نماز کی ضرورت تو نہیں ہے میں تو صبح باہر جا کر ورزش کرتا ہوں شام کو ورزش کرتا ہوں اور سلاد کے ایک معنی ہے تحریک سلوین تحریک سلوین کا مطلب اپنا پچھلا حصہ ہلانا تو اس میں یہ پچھلا حصہ ہل جاتا ہے بس میری نماز ہو جاتی ہے ہم مولانا تو مناظر سے انہوں نے فرمایا پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو جماعت والی نماز ہوگی اپنی اصولات کو بغیر حدیث کے بغیر فقہ کے ہم کیسے سمجھیں گے نہیں سمجھ سکتے حضرت شیخ فل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے تعلق اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق نصیب فرمائے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا چاہیے یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا مسائل میں اختلاف ہوگا امام شافی امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کو درسگاہ میں اور خاص جگہ میں بیان کر کے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو دین کی خدمت کے لیے ایک ہو اور اجتماعی مسائل میں جو مسلمانوں کے ہیں ان مسائل میں ایک ہو یہ نہیں کہ مسائل کا اختلاف تو ختم نہیں ہوگا دیکھو امام شاہ بھی اللہ علیہ مستقل مذہب کے مالک ہیں اور مستقل مذہب والے ہیں امام ابو حنیف سے سب سے زیادہ اختلافات ان کے ہیں لیکن امام شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد آئے اور بغداد میں آنا ان کا ہے بغداد آئے تھے بغداد آئے اور امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جہاں ہے اعظمیہ اس محلے کو اعظمیہ کہتے ہیں مفتی عبد القادر صاحب ایک یا کئی مرتبہ وہاں گئے ہیں ہم تو نہیں گئے وہاں امام شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز پڑھائی تو کتابوں میں لکھا ہے ان کی سیرت اور ابو حنیفہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو شافی حضرات دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں اور وہ قنوت بلند آواز سے پڑھتے ہیں امام شافی فی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نہیں پڑھی بلند آباد سے نہیں پڑھی کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا مذہب کہاں گیا وہ کہنے لگے امام ابو حنیفہ کے قریب اور ان کے مدار کے قریب میں نے بسم اللہ لاجہر نہیں پڑھی بلند آباد سے نہیں پڑھی اور قنوت بلند آباد سے نہیں پڑھی یہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مدار اور ابو حنیفہ کا احترام کیا آپس میں کتنا احترام اختلاف جو ہے اختلاف سے کون انکار کر سکتا ہے اختلاف حدود کے اندر ہو حدود سے باہر وہاں جہاں باطل کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے شیوں کے ساتھ اختلاف ہے منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اختلاف تو حق اور باطل کا اختلاف ہے اس اختلاف سے تو ہم نہیں ہٹ سکتے اس اختلاف سے ہم ہٹیں گے تو گویا کہ ہم نے باطل پر پردہ ڈالا باطل پر پردہ تو نہیں ڈال سکتے باطل کو بیان کریں گے تو حضرت نے فرمایا قرآن کریم سے تعلق تو یہ دیکھو ہمارے اکابر نے جس نہج پر جس معیار پر جس طریقے پر جس لائن پر اور جس ہائی وے پر ہمیں چلایا ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو بہت ہی زیادہ اجرا فرمائے ورنہ اگر ہم اسی طرح کھلے ہوتے آزاد ہوتے بس جو مرضی ہو کرو ایک مستحد ہو باہر کی دنیا میں روزانہ مشتحد پیدا ہوتے تو پھر جو ہماری یہ کیفیت اور یہ حیت اور یہ شکل ہے یہ نہ ہوتی مصر کو آپ دیکھیں دوسرے عرب ممالک کو دیکھیں فون کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتے تو یہ جی الحمد الحمدللہ ہماری خاص شکل ہے خاص طریقہ ہے خاص لباس ہے ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس ملک میں سعودی عرب کے ایک بڑے جامعے سے بڑے بڑے اسکالر تعلیم دینے کے لیے آئے تھے یہاں سکھانے کے لیے آئے تھے اس ملک میں ایئرپورٹ پر جب ہم نے دیکھا تو وہ سب کوٹ پتلون میں ملبوس ہے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو انگریزی ملک ہے اس میں انگریزی بولی جاتی ہے تو ہم یہی لباس پہن لیں جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے اور جو استقبال کیے لوگ گئے تھے ان کو دیکھا کہ داڑیاں ہیں ایمانے ہیں اور یہ ہمارا والے لباس ہے یا لمبا لباس تو حیران رہ گئے اور سب سے پہلے ہوٹل میں گئے تو لمبا لباس پہنا تو دیکھو ان کا یہ ذہن نہیں بنا تھا کہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ شرعی لباس ہے اور یہ صالحین اور اچھے لوگوں کا لباس ہے یہ ذہن نہیں بنا تھا تو یہاں آئے تو بدگم سے پہنتے اور ہمارے علماء جہاں جاتے اسی لباس میں جاتے ان کو ویزا مل جائے ٹھیک ہے ویزا نہ مل جائے تو سب متعلق اور واپس آ جاتے وہ ختم تو اللہ تعالی ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ ہمارے دار دارالعلوم دیوبند ہو یا سہارنپور ہو یا ندمت العلماء ہو سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے کہ انہوں نے ایک لائن ہمارے لیے متعین فرمائی اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ ان سب نے جو لائن ہمارے لیے متعین کی ہے وہ اس لائن پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم دائم رکھے چند سطرے میں پڑھوں پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت والا حضرت شیخ نقبر اللہ اور قدم کی اجازت کو سراہت اور اشکالات کے باوجود کمال تبادو کی بنا پر اجازت کو ایک عرصے تک تہلی فقرت سفر فرماتے رہے اور بیعت کے خواہش مندوں کو اپنی نااہلی اور عظم اجازت کا عذر فرماتے رہے طویل عرصہ کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرکز کے دوبارہ تاکیدی ارشاد پر عموماً بیعت کی سے پہلوتے ہی فرماتے اور اکابر سے بیعت ہونے کا مشورہ دیتے بعض کو اکابر کی خدمت میں کرایہ دے کر بھیجتے بعض کو خود ہمراہ لے کر جاتے اور بیعت کراتے حضرت شیخ کی وفات کے بعد جب خواص اور عدام کا عوام کا رجوع اور اسرار زیادہ ہوا تو حضرت والا کی بیعت سے اور احتراج کی شدت میں نرمی آ گئی اور پھر لوگوں کو بیعت کرنے کا